ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بہت تاڑنے اور چاٹنے والا ہے اس سے خود کو بچاؤ جو شخص رات گزارے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو پھر اسے کوئی بلا پہنچے تو وہ صرف اپنے آپ کو برا بھلا کہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ یہ حدیث موضوع ہے